یہ نہیں شفقت والی تھی اور یہ نہیں اصلی نہیں ہے ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے اور تیسرا جواب اب دے رہا ہوں جو ایک واضح اور سادہ سا جواب ہے کہ آپ بھول گئے آپ آدم غلم نجد لہو آزما آپ کا کھانے کا ارادہ نہیں تھا بھول کر کھا بیٹھے بھائی نبی علیہ السلام نے نہ سے آدم فنا سید ضروری یا تو ہوں آدم بھول گیا آدم کی اولاد بھی بھولتی ہے جی، آپ حضرات تو ماشاء اللہ کبھی نہیں بھولتے سمجھا ہم تو بھولتے رہتے ہیں سمجھا یاد کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ سب کا سب ختم ہوتا ہے ملیا میٹ ہوتا ہے تو بھولتا ہے آدمی نہیں بھولتا بڑی بڑی باتیں بھی بندہ بھول جاتا ہے یوشا علیہ السلام مچھلی بھول گئے تھے نہیں بھول گئے تھے حالانکہ مچھلی مردہ تھی مردہ مچھلی زندہ ہوئی زندہ ہو کر پانی میں داخل ہوئی پانی کو سرنگ بن گیا سوراخ نکل گیا اتنی بڑا عجوبہ تھا لیکن حضرت یوشا علیہ السلام وہ بھی بھول گئے بھولے نہیں بھولے تو انسان بھول جاتا ہے گو اللہ نے سراہ کر منع فرما دیا اب اللہ نے فرمایا ہے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تارک سلاد متعمدن فقط کتنی مرتبہ انسان بھول جاتا ہے نماز یاد نہیں رہتی بندے کو یاد نہیں رہتی بات بندہ بھول جاتا ہے کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہوتا نہیں ہوتا تو سراہتن حکم کے باوجود تو اگرچہ اللہ نے لا تقربا سراہتن فرما دیا تھا سب کچھ تھا لیکن بھول بھول ہے سمجھا آدم علیہ السلام بھول کر کھا بیٹھے درخت بات یاد نہ رہی بات ختم ہو گئی پھسلا دیا ان کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے پس نکالا ان دونوں کو مما کانا سی ہے ان نعمتوں سے جو تھے وہ دونوں بیچ اس کے الرحمن الرحیم فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم کل <clears throat> تو سبق میں پڑھا تھا حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام والسلام کو اللہ پاک نے اور ان کی بیوی کو جنت میں ٹھہرایا اور ساتھ بطور امتحان ایک درخت کے کھانے سے منع فرما دیا لیکن شیطان بہمان پیچھے پڑا رہا آخر حضرت وہ درخت کھا بیٹھے اور درخت کے کھانے کی دیر چیزوں دیکھوں سارا لباس جیسا جنت والا کو بھی اتر دیا اور حکم ہو گیا کہ جنت سے نکلو قلنا کے نیچے لکھا ہوا ہے <clears throat> حکم حاکمانہ یہ لکھا رہے یہ بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تو پر لکھا ہوگا اول کہا ہم نے حکم دیا ہم نے اے بے تو نیچے اترو تم جلدی بعض حکم نے بعد نہ دو اے بے تو پر اشکال ہے کہ اترنے والے تو دو تھے ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک بی بی تو امر جو ہے وہ جمع کر چولایا گیا ہے سیوا سے اترو ارم اہ وا ہونا چاہیے تھا تفریح کا سیوا جواب اس کا یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا نیچے اترنا یہ تمام انسانیت کا نیچے آنا ہے کیونکہ حضرت کی وجہ سے ساری انسانیت نیچے آ گئی اس لیے امر جمع کا ہے اور کہا ہم نے نیچے اترو تم یہ پہلا احتاب ہے کہ جنت سے نکلو باغ کم لے باد بعد تمہارا وقت باغ کے دشمن ہوگا پہلا احتاب یہ ہے کہ جنت سے نکلو دوسرا احتاب یہ ہے کہ زمین میں جب جاؤ گے وہاں آپس میں دشمنیاں ہوں گی رقابتیں ہوں گی ایک دوسرے کو دشمن گے جس جس کی وجہ سے آئش من نہ ہوگا جس کی وجہ سے آئش من نہ ہوگا یعنی آئش جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا گزران اچھی نہیں ہوگی فساد آپس کے جھگڑے جب ہر وقت چلتے رہیں گے ویلکم فی الحال مستقبل تیسرا اتاب ہے کہ زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا پھر وہاں سے واپس آنا ہے اور وقت تمہارے بیچ زمین سے ٹھہرنا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت سمجھا کہ ہین سے مراد یعنی یا مراد ہے اور نیچے والا کمبلار دل کے نیچے لکھا ہوگا یعنی وہاں بھی ہمیشہ کی جگہ نہیں یعنی وہاں بھی کی جگہ نہیں بلکہ زمین کے اندر بس تمہارے زمین میں ٹھہرنا لفا اٹھانا ہے ایک وقت یعنی سچ القاج ہم کلے مات بس حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو اتار دیا گیا ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہاں، تو حضرت آدم علیہ و تسلیم روتے رہے اللہ کو مناتے پرچاتے رہے اور سفر بھی کرتے رہے کرتے کرتے کرتے عرفات کے اندر جا کر ان کی ملاقات ہوئی ہے میں عرفات میں بی بی حبافی اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی بلکہ اس کو عرفات کہتے ہیں کہتے اس لیے ہے کہ عرفات مارفت سے ہے تو وہاں ان دونوں بزرگوں کی مارفت ہوئی ہے یعنی دوسرے سے پہچان ہوئی ہے بہرحال امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جتنی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو عطا فرمایا اتنی عقل اللہ پاک نے ایک حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اتنی عقل والا انسان روتا رہا سو سال سے بھی اوپر یا جتنا عرصہ گزر گیا اور اپنے رب کو مناتا اور پرچاتا رہا لیکن اللہ پاک راضی نہ ہوا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے چند کالمات القاع فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے وہ کالمات پڑھے تب توبہ منظور ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی کی ضرورت ہے سمجھ رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی کی ضرورت ہے کہ دیکھو اتنی عقل والا انسان اپنے عقل کے ذریعے سوچ بچار کر کے مناتا پرچاتا رہا لیکن اللہ راضی نہ ہوا آخر اللہ نے خود القاع فرمایا خود وہی فرمائی اور حضرت نے وہ کلمات پڑھے تب حضرت کی توبہ منظور اس لیے فتح اللہ کے نیچے لکھا ہے ضرورت ہے وہی ہے ہمارا کرو پس حاصل کر لیے سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات ان چند کلمات چند کلمات آج آپ نے سیکھ لیے فتاب علیہ پس رجوع فرمایا اللہ پاک نے حضرت پر انہو الرحیم اللہ کہے اس لیے کہ بے شک اللہ پاک وہ یہ بہت رجوع کرنے والا الرحیم و بڑا مہربان ہے بحث یہ ہے کہ یہ کالمات کون سے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے سیکھ لیے تھے کتاب دینا کالمات کون سے ہیں جو آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے سیکھ لیے تھے اور وہ پڑھے اور حضرت کی توبہ منظور ہو گئی تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ کلمات وہی تھے جو سورہ آراف کے اندر آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کالا دونوں نے درخواستیں کی کہ ربا ہم نے اپنی جان کا نقصان کیا ہے اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا رحمت نہ فرمائی تو ہم تو بڑے تباہ ہو جائیں گے یہ کلمات ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما حسن بصری ابن جبیر مجاہد ابن قاب عطا ابن زید خراسانی عبید ابن عمیر یہ سارے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آجت کون سی ہے کلمات کون سی ہے ربنا ظلم نالا مفسر علامہ آلوسی رولمانی والا البحر المحیط والا تفسیر ابن کثیر تفسیر مہائنی مدارک ابو سعود حقانی شیخ الہند بیان القرآن عزیزی شاہ عبد القادر جلالین ان سارے مفسرین نے یہی فرمایا کہ یہ کلمات کون سے ہیں کون سے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین بات سمجھیں گے مفترین کرام کے میں نے جن کے نام لکھے ہیں ان تمام نے یہی فرمایا ہے کہ یہی کلمات کالیمات ہے قرآن پاک کے اندر آ چکے ہیں اب ایک اور قول عرض کرنا ہے مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آدم علیہ السلاط و تسلیم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا تھا کہ یا اللہ اپنے اس پاؤ کے واسطے اور اس کے تفیل کے ساتھ مہربانی کر مجھے معاف کر دیں کس کا واسطہ پیش کیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا آدم تجھے کیسے پتا چلا محمد علیہ السلام کا ابھی تک تو میں نے اس کو فائدے نہیں کیا آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ تیرے عرش کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا آدمی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش میں لکھوا دیا ہے اس لیے میں نے اس کا نام لیا اور اس کا تجھے واسطہ دیا ہے اللہ پاک نے فرمایا سچی بات ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا لولا علماء خلق ہوگا اگر وہ نہ ہوگا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا سمجھا اور ایک روایت میں ہے کہ میں آسمان زمینی پیدا نہ کرتا اگر وہ نہ ہوتا اس روایت کے ذریعے ایک تیر کے ساتھ انہوں نے دو شکار کیے ہیں کتنی شکار کی ایک تو یہ شکار کیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سارا جہان نبی علیہ السلام کے لیے بنا ہے اس کے لیے بنا ہے اور دوسرا یہ شکار کیا کہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا وسیلہ اور واسطہ دیا تھا تب حضرت کی دعا منظور ہوئی مولانا جامع نے فرمایا ہے نیا شفیع آدم نام محمد را نہ آدم یافتے توبہ نہ نوت غرق جائے گا یعنی نو علیہ السلام نے جو غرق سے نجات حاصل کی وہ بھی نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا اور آدم علیہ السلام نے جو نجات ملی حضرت کو توبہ منظور ہوئی وہ بھی نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا بات نہیں ہے لیکن میں نے عرض کر دیا ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس حسن بصری اور جلع محفرین کی رام ہے اور مفسر جو تفسیر کی کتب جنہوں نے لکھی ہے ان کا بھی حوالہ میں نے دے دیا حضرت خانوی رحمہ اللہ اور کیا نام حقانی والے حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ یہی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کون سا مراد ہے ربنا ظلمنا ولم تغفرنا اور یہ روایت جو ہے یاد کر لو یہ بات ہے یہ روایت موضوع اور جھوٹھی اور جعلی اور گھڑت ہے کیا کہہ رہا ہوں یہ روایت ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے موضوع اور جھوٹھی روایت ہے ان شاء اللہ تعالیٰ تبصر ذات کی جمالی بحث آگے آئے گی عرض کروں گا سمجھا یہاں اتنا یاد کر لو کہ یہ روایت ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے موضوع ہے مستدرک حاکم والا کہتا ہے مستدرک کا جلد دو ہے سبق دو سو پندرہ ہے جی حدیث صحیح صنعت حدیث ہے جیسے میں نے ذکر کیا کتاب کے اندر حاکم کا جناب ایک حاشیہ ہے تلخیص ہے علامہ زہبی رحمہ اللہ نے نیچے لگائی ہے تلخیص والد صاحب میں مولا فرماتے تھے کہ مستدرک حاکم کا مطالعہ بغیر تلخیص زادی کے ناجائز ہے کیونکہ مستدرک حاکم والا موضوع روایتوں کو بھی صحیح کہہ دیتا ہے نیچے پھر اللہ مذہبی لگتا ہے پھر اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا موضوع ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے اب دیکھو مستدرک والے نے کہہ دیا کہ یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے اب نیچے علامہ زاہ بھی لگتا ہے کہتا بل موضوع کل تو میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث موضوع ہے کیا ہے بنو تو حدیث ہے من گھڑک ہے سمجھا وہ عبد الرحمان واہن عبد الرحمان بن زید بن اسلم بالکل واہی تباہی ہے آپ حاکم کہتے ہیں یہ پہلی حدیث ہے میں نے اس کتاب میں ذکر کی وغیرہ آخر ہی بہرحال یہ روایت جو ہے عبد الرحمان ابن زید بن اسلم کی وجہ سے کیا ہے موضوع ہے ایک بات عرض کر دوں کہ اگر یہ روایت ہوتی ضعیف کیا ہوتی ضعیف حدیث فضائل اعمال میں پھر بھی مقبول ہے یہ ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے خیال کرنا یہ مغالطہ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ضعیف روایت اور ضعیف حدیث فضائل اعمال میں مقبول ہے یہ ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے موضوع ہے اور موضوع روایت جو ہے وہ کبھی کس میں پیش کرنا جائز نہیں ہے اس کو حدیث کہنا ہی نہ ہے بہرحال ہمارا تو ایمان ہے اسی بات پر کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کالا ربنا ظلمنا انفسنا ان دونوں نے مجھے یہی درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے مہربانی کر ہمیں معاف کر اگر تو نے معاف نہ کیا رحمت نہ فرمائی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے یہ دعا تھی جو حضرت آدم اور بیوی ہمارے پڑھی کوئی وسیلہ واسطے کا مسئلہ نہیں ہے وسیلے کا واسطے کا مسئلہ نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں جو موضوع اور من گھڑت رہتے ہیں جو نہ قابل قبول ہے جمیا ہم نے کہا اترے رہو تم اس جنت سے سارے سارے اشکال ہے کہ ابھی جہاں سے سبق شروع کیا کل نہ بیٹو وہاں بھی تھا نا اب دوبارہ آ گیا کل نہ بیٹو ہم نے حکم دیا کہ اترو یہ تو تکرار ہے کیا ہے جواب پہلا جواب تو یہ ہے کہ پہلا قلنا تھا حکم حاکمانہ مانا کیا تھا حاکمانہ مانا تھا اترو جلدی نکلو نکلو نکلو جلدی نکلو میں نے جو کہا تھا درخت نہ کھانا کیوں کھایا تم نے سمجھا اور دوسرا حکم جو ہے احمد والا یہ حکیمانہ ہے کہ اب حکمت اسی کے اندر ہے کہ نیچے رہو اور یہاں آپ کی اولاد پھلے پھولے سمجھا سنگھ اور کیا نام ہے جہاں انسانیت آباد ہوئے انسانوں کو یہاں آباد کرنا ہے بات ہوگی دوسرا جواب دوسرا جواب یہ کہ یہ بیت جو ہے یہ بیتو امر ایجادی کیا ہے امر ایجادی ایجاد ہے کہ اترو اب جب اتر گئے روتے رہے توبہ منظور ہو گئی پھر آدم ہوگا کا خیال ہوا اب پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ نے فرمایا اب جنت مفت نہیں ملے گی یہ بیتو اب نیچے اترے رہو کا مرا پہلے کا تمہ نیچے اترو اب اترو نیچے دوسرے امر امرائی ہے اترے رہو یعنی اب آئندہ کے لیے بھی یہاں نیچے رہو اس لیے پہلے ایبتو کے نیچے لکھا ہے امر ایجادی لکھا ہے اترو اور دوسرے کے نیچے لکھا ہے امر ابقائی کرو مانا کوئی نہ ہم نے حکم دیا کہ اترے رہو تم منہا اس جنت سے سارے کے سارے اما جاتے جنا کم حکمت احباب حکمت احباب تمہیں نیچے کیوں اتارا جا رہا ہے اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت نہ ماں سمجھا تھی اما جاتے جن اگر آ جائے اگر کا میں کیوں فرمائیے تو شک کے لیے آتا ہے حالانکہ وہی کہنا تو یقینی تھا تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شاہانہ کلام ہے اللہ پاک کے ذمے نہیں ہے وہی بھیجنا پیغمبر بھیجنا کچھ بھیجنا سمجھا گئی جی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے تو اس نے وہی بھیجی پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی ہیں اس لیے اللہ کی اما فرما رہے ہیں اما کو منہ سمجھا گئی جی؟ کہاں ہے ہاں اما جات کو تب اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ فمن تابعا پت وہ انسان جو اتباع کرے گا میرے ہدایت نامے کی اعتقاد و عمل چل گئے عقیدہ بھی وہی اختیار کرے گا عمل بھی اسی کے مطابق کرے گا فلا خوف اتباع چل گئے تو پت نہیں ہوگا کوئی خوف آخرت میں اوپر ان کے نمبر دو اور نہ وہ مغموم گے ولدین کفر تخوی سے اخروی ہے آخرت کے نام کا ڈراوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جٹلایا ہماری آزاد کو الا اول عذاب سمرا اول یہ لوگ ساتھی ہوں گے آپ کے ہم یہ نمبر دو خلود پہلا سمرا ہے دوسرا کمرہ کیا ہے خلود عذاب وہ بھی تو عذاب کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بس میری طرف دیکھو ابتدا میں فرمایا کہ جس ہدایت کا تم نے مطالبہ کیا ہے وہ تمہیں اس قرآن سے ملے گی کل کتاب و حد پھر اس ہدایت کو رد کرنے اور قبول کرنے کے لحاظ سے تین جماعتیں پیدا ہوئیں متفین کافرین منافقین ان کا ذکر فرمایا اس کے بعد دعوی صورت آیا صورتو ربا کم الدی خالق ودین قبل کو اس کے بعد اس پر دو شبے آئے ایک فی میں اور ایک ان اللہ راجست ان کا جواب دیا اس کے بعد اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو ملائکہ کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی علم غیب نہیں ہے ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ آدم علیہ السلام میں کیا صفات اور صلاحیتیں ہیں اور تم عبادت کرتے ہو جنات کی وہ تمہارے تمہارے باپ دادو کے دشمن ہیں اور تم عبادت کرتے ہو کہ اس کی امبیا کی امبیا کے باپ حضرت آدم علیہ السلام درخت کھا بیٹھے بھول کر جنت سے نکلنا پڑا یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا یا جو سو بدو کے اندر دعوت عام تھی کیا تھا دعوت عام ساری دنیا کو دعوت تھی کہ باتیں مالی بدلی ہیں اور کسی کی اب اس کے بعد اب خطاب خاص شروع ہو رہا ہے مدین منورہ کے اندر یہود کے مولوی اور پیر جو رہتے تھے اب اللہ پاک ان کو خاص طور پہ دعوت دے رہے ہیں توحید کی وجہ اس کے پیچھے سمجھایا ہوں کہ ان کا تقدس جو ہے وہ اس کا سکہ جمع ہوا تھا لوگ ان کے تقدس اور ان کے علم کے قائل تھے ان کی پیری کے قائل تھے بڑے بڑے ان کے شگرد اور مرید تھے بڑے بڑے ان کے مدرسے تھے تو اللہ نے ان کو دعوت دی ہے اس لیے کہ اگر استاد اور پیر جو ہے وہ کسی کسی کو مان لے تو سارے مریض اس کو ماننے لگ جاتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کو دعوت دی ہے کہ بھی تم بھی ہدایت قبول کرو پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ انواع بیان فرمائے ہیں کتنی انواع ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پڑھیں گے چلتے رہیں گے سپارے کے آخر تک جہاں سے سبق شروع کیا تھا وکال نہیں جنا تک یہ پانچ انواع چلیں گے میری طرف دیکھو پہلا نو بنی اسرائیلوں کے آبا و اجداد پر کیے گئے انعامات کا ذکر آئے گا اور موجودہ بنی اسرائیل جو نا قرآن پاک کے نزول کے وقت ان کے آبا و اجداد پر جو اللہ نے احسانات فرمائے تھے ان کا ذکر آئے گا دوسرا نو جب آئے گا تو پھر ان کی خباسوں اور بدعمالیوں کا ذکر کیا جائے گا تیسرا نو جب آئے گا تو نزول قرآن کے وقت جو موجود بنی شریلی تھے ان کی خباستوں اور بدعمالیوں کا ذکر آئے گا پھر چوتھا نہ جب آئے گا تو فرمائیں گے موجودہ بنے کو چھوڑو ان کے باپ دادے تو نبیوں کے قاتل ہیں کیا ہے نبیوں کے قاتل ہیں علماء کے قاتل ہیں نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا علماء کو بھی قتل کیا سمجھ رہے ہو اس کے بعد پانچواں نو آئے گا فرمائیں گے ان باپ دن کے باپ دادی کو چھوڑو یہ جو موجود بیٹھے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کو خبریں دیا کرتے تھے جب نبی علیہ السلام آ گئے تو سب سے پہلے دشمن یہی بن گئے کتنی انواع آئیں گے پانچ پہلے دور کے اندر موجودہ بنی شریم کے آبا و اجداد پر جو اللہ نے انعامات کیے ان کا ذکر آئے گا دوسرا نو جب آئے گا تو ان کے آبا و اجاد کی خباستوں کا ذکر آئے گا بدعمالیوں کا ذکر آئے گا تیسرا نو جب آئے گا تو اس میں نزول قرآن کے وقت جو موجود ہے بنی شریف ان کی بدعمالیوں کا ذکر آئے گا چوتھا نو جب آئے گا تو فرمایا جائے گا ان کو چھوڑو ان کے باپ دادے تو نبیوں کے قاتل ہیں اور علماء کے قاتل ہیں پانچواں نو جب آئے گا تو فرمایا جائے گا کہ وہ ان کے باپ دادے کو یہ جو موجود مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان آنے والا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے اب جب پیغمبر آ گئے تو سب سے پہلے دشمن یہی بن گئے کتنی انواع ہو گئے پانچ لیکن اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آٹھ عوامر اور چار نواحی کیا کہہ رہا ہوں آٹھ عوامر اور چار نواحی پر مشتمل ایک اصلاحی پروگرام پیش کیا گیا ہے جس کا خلاصہ کیا ہے جس کا خلاصہ ہے مقتضیات ایمان دعوت ایمان اور ارتفاع ازداد ایمان کیا سمجھ رہے ہو پانچ انواع شروع ہونے سے پہلے آٹھ عوامر اور چار نواحی پر مشتمل اصلاحی پروگرام پیش کیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے مختلف ایمان کو ذکر کیا جائے گا کہ اے بنی اسرائیل یہ یہ چیزیں موجود ہیں جو تقاضا کرتی ہیں تو تم ایمان قبول کر لو مختلف ایمان کے بعد پھر ان کو ایمان کی دعوت دی جائے گی کہ آ ایمان لے آؤ پھر اس کے بعد اس ایمان کی جو ضدیں ہیں چار چار اجداد کا ارتفا کیا جائے گا کیونکہ جب تک ضد نہ اٹھے گی اتنے تک ایمان نہیں آئے گا کچھ سمجھ آیا ہے اب ایک بات آپ کے پاس نہیں لکھی ہوئی ہمت کرو قلم اٹھاؤ وہ لکھ لو یا بنی اسرائیل اب کرو خود کرو لکھو امر اول ہمت کرو ذرا امر اول اذکروا نعمت یلتی انام علیکم والے کم و اوفو امر ثانی اوفو امر ثانی او فو امر سانی دیکھ لیا پوسے بے آدے کم و فرہبون امر سال سے فرہبون امر ثالث اب آمنو لما اندر تو مصدقہ آمنو بل کو امر راجے بلا تکون کو نہ یہ اول پہلی نہیں ہے بلا نہ اول اس کے بعد بلا تشترو نہیں خانی بلا تشترو نہیں خانی بلا کشترو بھی آ جاتی تھمن کلیلویا بلا سو نہ یہ خالص نہیں خالص بلا طلب بیس الحق کا دل با لے تک تم تک بلکہ نہیں رابے نہیں رابے لکھ لیا اس کے بعد آگے وہ انتم تالب ان کے بعد امر خامس عقیم امر خامر پانچواں امر ہے وہ آپ امر سادس چھٹا امر ہے اس کے بعد اگر کہو کھڑا ہے امر صاب ساتواں امر ہے امر صاب لکھ لیا اس کے بعد تامرون الناس بالبر و تنفون انفسکم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلون کے بعد واستعینوا امر خامن واستعینوا امر خامن لکھ لیا ہے بس اب پیچھے آ جاؤ آٹھ عوامر اور چار آٹھ عوامر اور چار نواحی پر مشتمل جو اصلاحی پروگرام ہے جس کا خلاصہ چاہے مقتضیات ایمان دعوت ایمان ارتفاع ازداد اربع ایمان سمجھا چار ضدے ہیں ان کا ارتفاع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت سے اللہ کی انعمت علیکم و اوفو بے آہدی اوف بے عام خطاب کے بعد خاص خطاب بنی اسرائیل جی، جی، جی۔ ایو بنی اسرائیل ایو اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے کیا ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ اللہ کے بندے یا بنی اسرائیل پر لکھا ہے مقتدی ایمان نمبر اول لکھا ہے پہلا ایمان کا مقتدی ہے میرے دیکھو اللہ فرماتے ہیں دنیا کا دستور ہے کہ کوئی اچھا نیک باپ مر جاتا ہے تو اولاد اس کے نام کو آگے مزید چمکاتی ہے اور اس کے پروگرام کو آگے بڑھاتی ہے تو تم لوگ سوچو تو صحیح تم ہو کون تم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو یا بنی اسرائیل ہو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو اتنی بڑی ہستی کی اولاد تم اپنے نام کا تو کم از کم خیال کرو اور سن رہے ہو اپنے نام کا تو کم از کم لحاظ کرو یہ نام بھی تمہارا تقاضا کرتا ہے تو تم ایمان قبول کرو یہ مقتدیات ایمان میں سے پہلا مقتدی ہے ایو بنی اسرائیل سمجھا دیں <clears throat> ایو اولاد یعقوب علیہ السلام تسلیم کی جی، سمجھا ان کی اولاد یعنی اتنی بڑی ہستی کی اولاد سمجھا تم اس کا اپنے باپ کا تو لحاظ رکھو اس کو رو نعمتی یہ جی امرے اول ہے نا تھی اور یہ مقتدی دوم لکھا ہے کیا لکھا ہے مطلب دیکھو اللہ فرماتے ہیں قانون ہے ال انسان و عبید الحسان ال انسان و انسان جو ہے احسان کا غلام ہے چلو تم اپنے باپ کے نام کی لاج نہیں رکھتے تو کم از کم میرے احسان کو یاد کرو میں نے تمہارے پر کتنی بڑے بڑے احسانات کیے من و سلوا نادل کیا بادلوں کا سایہ اتارا جی ایک پتھر سے بارہ چشمے تمہارے لیے نکال دیے یہ سارے میرے احسانات ہیں تو انسان و عبید الحسان انسان احسان کا بندہ ہے چلو میرے احسان یاد کر کے میرا کہا مانو سمجھ رہے ہو اب دیکھو یہ مقتدی دوم ہے یاد کرو تم انعامات میرے روحانی و مادی روحانی بات مادی انعامات وہ جو انعام کیے میں نے اوپر تمہارے اوفو بے آدھی امر خانی چل پائے امر خانی چلو بھائی چلو احسانات میرے یاد نہیں کرتے تم تو کم از کم سخن پروری تو کرو کیا کرو تم نے جو میرے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرو بس سمجھا جی؟ تمہارا میرے ساتھ وعدہ تھا کہ آخر اس زمان پیغمبر جب آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے چلو تم میرے وعدے کو پورے کرو اور نہیں تو یعنی اور نکلے ہے اور پورا کرو تم بے آدی میرے وعدے میرے وعدے مرم وہ جو تم نے میرے ساتھ وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرو اوفے بے آدھے کم چہاروں یہ چوتھا مقتدی ہے چلو میاں میری طرف دیکھو چلو تم اپنے باپ کا نام بھی نہیں دیکھتے سوچ بچار کرتے اور میرے احسانات بھی یاد نہیں کرتے وعدے پورے نہیں کرتے چلو میرے ساتھ تجارتی لین دین کر لو کیا کر لو تجارتی لین دین کر لو تم میرے وعدے پورے کرو میں تمہارے وعدے پورے کروں سمجھ رہے ہو یہ او اوف سے کم آدھے کو مجھے چوتھا پورے کروں گا میں وعدے تمہارے جو تمہارے ساتھ میں نے وعدے کیے ہیں لکھائے مقتدی چہارم کم از کم تجارتی معاملہ کر لو کیا کر لو تجارتی معاملہ کر لو اوفو بے آدھی پورے کرو تم وعدے میرے کہ آخری نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے یہ وعدے نہیں پھر اوفو بے آدی پر نہیں لکھا ہوا کہ آخری نبی کے ساتھ ہاں یہ لکھ لو حاشی پر یہ لکھ اوفو بے آدی پر کہ آخری نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے کہ آخری نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے آخری نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے چلو یہ تو کر لو اوفے بے آ کم میں پورے کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے چار کم از کم تجارتی معاملہ کر لو یا فرحبون اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرتے رہو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو حضرت ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو یہ ہماری پیری ختم ہو جائے گی یہ ہمارے مرید ختم ہو جائیں گے یہ ہمارے ہدایا تحفے تحائف جو ہمیں ملتے ہیں یہ کھیر نہیں یہ ختم شریف وغیرہ یہ چیزیں بند ہو جائیں گی سمجھا اللہ نے فرمایا ان عوام لوگوں سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان کو کرو اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرتے رہو تم نہ عوام الناس اپنے معتقدین سے کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا کہ ان کا اخراج نہ رہے گا ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھے سے ڈرو بس یہ چار مقتضیات ایمان آ گئے کتنی مقتضیات تھے پہلا یا بنی اسرائیل دوسرا اس قرون آتی اللہ انعام دو تیسرا اور گم یہ چار مقتضی ہیں ایمان کے مقتضیات ایمان کے بعد اب خود دعوت ایمان ہے آمنو مینو کو لکھا ہے دعوت ایمان لکھا ہے دعوت ایمان اور ایمان لاؤ تم یہ تیسرا عمر ہے یعنی چوتھا اور ایمان لاؤ تم اس کتاب پر جو اتاری ہے میں نے یہ مصدق لما ماں ماں ہونا ہو نا اس کتاب کا ما اندر تو کا جو موافق ہے بس اس کتاب کے جو ساتھ ہے تمہارے تمہارے ساتھ جو تورات ہے یہ قرآن اس کے موافق ہے چلو میاں قرآن مخالف ہوتا تورات کے تو تم کہتے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب وہ بھی اللہ کی کتاب اختلاف کیوں ہے حالانکہ تورات اور قرآن میں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے شروع میں تو ہے اصول کی بات ہے کہ اپنا توحید رسالت کی عمد میں کوئی اختلاف نہیں ہے حال ہونا اس کتاب کا جو تصدیق کرنے والی ہے بس تو اس کتاب کے جو ساتھ ہے تمہارے یہ اشارہ ہے دلیل نقلی کی طرف بلا سے ضد اول چل گیا ہے میری طرف دیکھو دو چار ازداد کا بیان ہے کتنی ضدوں کا بیان ہے ایمان کی چار زدے ہیں دو از قبیلے زلال ہیں اور دو از قبیلے عید لال دو از قبیلے زلال اور دو از قبیلے عید لال اب پہلی دو جو ہیں یہ از قبیلے زلال کا بیان ہے وہ خود گمراہ تھے اس اس لیے کا ذکر ہے سمجھا نا جی؟ یہ لکھا ہے حاشیے پر دیکھو حاشیے پر اوپر تیسری سطر ہے تیسری سطر ازداد اربا ایمان لکھا ہے قبیل دلال زلال اور دین فروشی اور از قبیل اضلال تلبی سے حق اور اب کرو مانا ولا اولا کافر اور نہ ہو وہ تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اس پرانے پاپ کے اس ماں اندر تو سے پہلے کافر نہ بنو سمجھ رہے ہو تھی حضرت اول کافر ہی کا کیا مطلب ہے کہ پہلے کافر نہ بنو حالانکہ پہلے کافر تو کون تھے مشرقی نے مکہ کون تھے حضرت تو یہاں بعد میں آئے نا جی تو پھر ان کو اول ان کو کہا گیا سوال سمجھ آیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ان کو قابل کہا گیا بیتبار ان کے شگردوں اور مریدوں کے بیتبار شگردوں اور کہ یہ پہلے کفر کریں گے ان کے پیچھے لگ کر ان کے شگرد اور مرید بھی کفر کریں گے اگر یہ ایمان قبول کریں گے تو ان کے مرید اور شگرد بھی ایمان قبول کریں گے تو ان کا ایمان بھی عملی ایمان ہے اور ان کا کفر جو ہے وہ بھی عملی کفر ہے سمجھ رہے ہو اور نہ ہو تم پہلے کفر کرنے والے ساتھ اندر سمجھا نا جی بلا تشترو بے آیا کی سمن پنیرا دوم دین فروشی سمجھا اور نہ خرید کرو تم میری آیات کے بدلے پیسے تھوڑے تھوڑے پیسے یعنی چند چکوں کی خاطر جو ہے تم میرے دین کو بیچ رہے ہو اسکار ہے اللہ فرماتے ہیں میری آیات کے بدلے تھوڑے پیسے نہ خریدو اس کا مطلب ہے زیادہ پیسے لیے جائیں کہ کوئی حرج والی بات ہے نہیں ہے تھوڑے پیسے نہ لیے جائیں اور جس طرح سے ایک مولوی کہا کرتا تھا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولویوں تم پیٹ کی خاطر پیسے کی خاطر دین کو چھپا رہے ہو سمجھا اور یہ پیسہ جتنا بھی لے لو تم لاکھوں کروڑوں لے لو پھر بھی یہ کلیل ہے پیسہ جتنی بھی آ جائے پھر بھی کیا ہے تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے کے اندر پیسے کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے اور نہ خرید کرو تم بدلے میری آیات کے پیسہ تھوڑا یا پتہ یہ تیسرے عمر کا یاد آئے اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرتے رہو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو حضرت پہلے آیا ہے وہ یا فرحبون اب آیا ہے وہ یا تقوا اور رہبا کا فرق عرض کر رہا ہوں رہبہ جو ہے یہ مبدا ہے تقوا اس کا منتہا اور غائب ہے رہبہ چاہے چاہے مبدا اور تکوا اس کے لیے کیا ہے غائت ہے انتہا ہے کس طرح بھی انسان کے دل کے اندر پہلے رہبہ پیدا ہوتا ہے خوف خوف کے نتیجے کے اندر انسان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے اس کام کو کیا کرتا ہے تو پہلے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر اس کو راہبا کہتے ہیں پھر اس کی وجہ سے اس کام کو چھوڑنا جو ہے یہ کیا ہے تکوا ہے اس لیے پیچھے پھر دیکھو یا خرابون پر چل کا ہے راہبہ مقدمہ ہے اور تکوا سمرا ہے خراب راہبہ مقدمہ ہے اور تکوا ہے سمجھا بلا طلب الحق بالباطل با پہلے نہیں سالے سے یہ تیسری نہیں ہے اور یہ تیسری ضد ہے تلبیس سے حق اور نہ ملا جلا دو تم حق کو ساتھ بل کے تم الحق کا چوتھا چوتھی ہے کتمان حق اور یہ چوتھی نہیں ہے اور نہ چھپاؤ تم حق کو درا حال ہے کہ تم جانتے بھی ہو تب تم ہے تل بیسو پر لا ساتھ لگے گا بلا تب تم الحق کا نہ چھپاؤ تم حق کو درا حال ہے کہ تم جانتے بھی لا تل بیسو اور لا تم کا فرق کر رہا ہوں سمجھ لو ہر کیا ہے ہر حضرت یہ ہے کہ کوئی آدمی آتا نا بالکل انجان تو وہ اگر پوچھتا حضرت یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے کہتا میں پیغمبر ہوں آیا ہوا ہے مکے سے کیا واقعی یہ سچا پیغمبر ہے تورات میں اس کے متعلق کچھ ہے ذکر اذکار کوئی ہے اس کا کہتا نہیں نہیں نہیں اس کا کوئی ذکر اذکار نہیں ہے وہ جو علامتیں وہ اس پر منتقل کی نہیں ہوتی پھر یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے بالکل چھپا دیتے بات اور اگر کچھ پڑھا لکھا ہوتا بندہ تو کہتے جناب فلانی سورت کی جو فلانی آ جاتا ہے تورات کی وہ تو منتبک ہو رہی ہے یہاں کہتے نا اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے اور کہو نا جی نبی علیہ السلام بشر ہیں نہیں جنی تو بہت کرو جی بشر کیسے بن گئے بشر تو توہین ہے جی، نور ہے تو جی وہ قرآن میں جو آیت آتی ہے آنا ہوں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ میں بشر ہوں نہ بابا اس کا تو مطلب ہی اور ہے کیا مطلب ہے جی اس کا تو مطلب ہے آنا آنا ہوں مصرو میں میں تو ہوں بشر کم جیسے ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں نا یہودیوں والا طریقہ چل رہا ہے نا بھائی یہودی بھی ایسے کرتے تھے جو بالکل ان پڑھ آتا تھا اس کے سامنے بات کو چھپا دیتے بالکل اور جو کچھ پڑھا لکھا تھا تو اس کے لیے التباس کر دیتے کہ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ ہے سمجھا یہ لفظ محبوب ہے جہاں مبتدا محبوب ہے جہاں اس کا متعلق ہے وغیرہ وغیرہ اب دیکھو نا جی بلا طلب الحق اور نہ ملا جلا دو تم حق کو ساتھ بات کے اور نہ چھپاؤ تم حق کو ذرا حال ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ بات بالکل سچی ہے اب یہاں ہے بلا طلب صبر کہیں کاتب بتلا دیا ضرور ہوگا ہاں وہ ہاشیا ہے بالکل نیچے لکھا ہے نا سر اور دو لکیروں کے نیچے اوپر ادھر ادھر نیچے یہ لفظ ہے آپ کہیں صاحب کاتب بتلا دیا مل گیا ہے ہاتھ رکھو نا مجھے پتا چلے کہ کہاں ہے کہیں سارے کاتب بتلا دیا کہیں مجاز کا بہانہ پیش کر دیا کہیں محضوف و مقدر نکال دیا وہی بات ہے ساری جو آج کل ہو رہی ہے بیان القرآن کی عبارت ہے بس یہ حضرت اداد اربا ایمان کا ارتفا ہو گیا حضرت یہودیوں کے جو بیماری تھی نا تین بیماریاں تھیں کتنی تین ایک حب جاہ دوسری حب مال اور تیسرا حسد حب جاہ حب مال اور حسد ایک تو ان کو سرداری کی محبت تھی کہ ہم سردار رہیں سمجھا اور ہماری سرداری رہے لوگ ہمارے مرید رہیں اور ہماری رایا رہے دوسرا ان کو جلد کے اندر مال کی محبت تھی کہ مال ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ہو گئے اور تیسری چیز نبی علیہ السلاط و تسلیم اور صحابہ کرام کے ساتھ حسد یہ تین بیماریاں تھیں جو ان کو اسلام قبول کرنے نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے مریض بن گئے ہماری پیری ختم ہو جائے گی یہ نظرانے وغیرہ ہمارے ختم ہو جائیں گے پیری بھی جائے گی مال بھی جائے گا سمجھا نا جی اب اللہ پاک نے ان تینوں بیماریوں کا علاج ذکر فرمایا ہے حاشیہ پر امراض فلاسا لکھا ہوا ہے ابھی جو حاشیہ پر ہے نا اس کے اوپر ہے حاشیہ کونے پر امراض فلاسا حسد حب ماس حب اب واقعی مشکلات پر امر خانت بھی لکھا ہے آپ نے اور یہ حب جا علاج ہاں جاہ اور مرتبے کی محبت کا علاج ہے اور قائم کرو تم نماز کو کیا کرو قائم کرو تم نماز کو کیا مطلب ہے میری طرف دیکھو جی۔ جاہ کے اندر انسان کہتا ہے میں سردار ہوں میں چاہوں اور میں متبو ہوں لوگ میرے چاہوں میں تابے ہوں گے لیکن جب انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو امام مطبوع بن جاتا ہے انسان تابے بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے امام کھڑا ہے تو انسان پیچھے بھی کھڑا ہے امام رقو میں تو مقتدی بھی امام پھر کھڑا ہو گیا مقتدی سیدھے ہو گیا امام سیدھے میں مقتدی بھی سیدھے میں امام سلام پھیرے گا مقتدی بھی سلام پھیرے گا خلاصہ یہ کہ نماز جو ہے اس کے اندر اتباع ہوتی ہے امام کیا ہوتی ہے امام کا اتباع ہوتا ہے امام کو پیچھے چلنا پڑتا ہے تو جب انسان نماز پڑھتا ہے پوری توجہ کے ساتھ تو انسان کے دل سے سرداری نکل جاتی ہے سرداری نکل جاتی ہے کیونکہ دوسرے سے تابع ہو جاتا ہے نا بندہ اس لیے فرمایا واقعی مسفلا تھا اور قائم کرو تم نماز کو سمجھا نہیں نماز کو قائم کرو اچھا آگے امر صادف ہے علاج حب مال علاج مال مال کی محبت کا علاج کہ اپنا جو تم نے خزانے جمع کیے ان کی زکات نکالو کیا کرو زکات دینے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے خون پسینے کی کمائی کا کچھ حصہ اپنے ہاتھ سے نکال کر دوسرے کو دیتا ہے جس کے نتیجے میں دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے نتیجے میں مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا زکاتے دو تاکہ مال کی محبت تمہارے دل سے نکلے وہ آ تم دکاتا اور یہ علاج حسد ہے کیا ہے اور جھکو تم ساتھ جھکنے والوں کے رکو جو ہے نا رکو حضرت یہ توازو سکھلاتا ہے بندے کیا سکھاتا ہے توازو آدمی نیچا ہو جائے یہ توازو ہے تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں جھک جاؤ تم ساتھ جھکنے والوں کے یعنی توازو بات نہیں یعنی ہاں من اللہ اللہ جو انسان اللہ ہی کی خاطر توادو کرتا ہے اللہ اسے اونچا کرتا ہے سمجھا تم بھی جھک جاؤ سمجھا تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شان کا فرمائے حضرت لکھائے ضرورت سو جی۔ باتیں ہاں مار رات پر ضرورت صحبت معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کو صحبت اولیاء اللہ کی ضرورت ہے سمجھا اللہ نے یوں فرمایا غیر کہوں بلکہ فرمایا مار رات رکوع رقو کرنے والوں کے ساتھ رکو معلوم ہوا کہ راک عین کی صحبت کی ضرورت ہے راک عین کی صحبت کی ضرورت ہے متبادعین کے ساتھ بیٹھے گا تو دل میں توازو پیدا ہوگی متکبرین کے ساتھ بیٹھے گا تو دل میں تکبر پیدا ہوگا وہ سمجھے یہ بات سے رشتے دار مولویوں کے آتے اور مولویوں سے پوچھتے کہتے جی یہ نبی سچا پیغمبر ہے جو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے ہم بھی ایمان لے آئے اس کے مرید بن جائیں کہتے ہاں ہاں سچا پیغمبر ہے جلدی کرو اس کے مرید بن جاؤ وہ قریبی رشتے دار آتے دوست آتے نا اندر کھاتے پوچھتے اور جس طرح بندہ اوپر تو بات کچھ اور کرتا ہے اندر میں چھپا کر بات کچھ اور کرتا ہے بھئی یہ سچا کا ممبر ہم اس کے مرید بن جائیں کہتے ہاں ہاں بن جاؤ تو آپ پھر کیوں بیٹھے ہو مرید نہیں بنتے جی ہماری تو کچھ مجبوریاں ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں اللہ نے فرمایا ظالمو لوگوں کو حق کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا رہے ہو سمجھا آپ نے آپ کو خیر پر خیر جو ہے وہ خیر کی طرف نہیں لے جاتے اب دیکھو اچا مرون تھا اے حکم کرتے ہو تم لوگوں کو بل جانے کی کا اور بھلا رہے ہو تم اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھلا رہے ہو وہ تم تتلون کتاب حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب کو کتاب کو پڑھتے ہو اور اس میں مزمت ہے عالم بے عمل کی اور اس میں مذمت ہے عالم میں عمل کی افلاط آیا بس نہیں سمجھتے ہو تم اس بات کو میری طرف دیکھو کچھ علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو مولوی خود عمل نہیں کرتا وہ دوسرے کو تبلیغ نہ کرے جو مولوی خود عمل نہیں کرتا وہ دوسرے کو تبلیغ کیونکہ اللہ نے مذمت کی ہے جہاں پہ سمجھا کہ عالم بھی عمل کی مذمت کی ہے کہ تم لوگوں کو حکم کرتے ہو اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے تو یہاں مذمت ہے اس لیے جو عمل خود نہیں کرتا دوسرے کو نہ تبلیغ کرے لیکن جمہور علماء اس طرف ہے کہ یہ غلط ہے عالم خود عمل کرے یا نہ کرے دوسرے کو ضرور تبلیغ کرے اصل وجہ کیا ہے تفصیل سنو عالم کے دو خریدے ہیں عالم کے کتنے خریدے ہیں پہلا خریدا خود عمل کرنا دوسرا فریضہ ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا اب ایک عالم نے اگر ایک گناہ کیا ہوا ہے تو خود عمل نہیں کرتا تو تم کہتے ہو دوسرے کو تبلیغ نہ کرے یعنی دوسرا بھی گناہ کرے کیا کرو دو گناہ کرے خود بھی عمل نہیں کرتا دوسرے کو بھی تبلیغ نہ کرے چلو بھائی وہ ایک گناہ میں مرتکب ہے جائیں اپنے ایک گناہ کا مرتکب ہے تو خود عمل نہیں کرتا تو چلو دوسروں کو تو تبلیغ کرے اس کے ذریعے شاید اس کو بھی توفیق ہو جائے تم کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو بھی تبلیغ نہ کرے میں نے دوہرے گناہ کرتا رہے سمجھ یہ بات نہیں ہے ایک عالم خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہے تو وہ ایک گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے گناہوں کا تم کہتے ہو کہ دوسرے کو تبلیغ نہ کرے دو گناہوں کا مرتکب ہو جائے خود بھی عمل نہ کرے دوسرے کو بھی نہ کرے یہ عجیب بات ہے ٹھیک ہے یہ گناہ ہے اس کا کہ وہ خود عمل نہیں کر رہا لیکن دوسرے کو تبلیغ کرے اس کا فریضہ ہے سمجھا خود عمل کرے یا نہ کرے دوسرے کو تبلیغ کرے ایک گناہ کر رہا ہے تو ایک تو نیکی کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں گناہ شروع کر دے کٹھے <clears throat> اس کی توفیق ہو جائے گی شاید اسے بس بس صبر امر سامن ہے اور علاج حب جاہ و مال علاج حب جاہ و مال وہی بات پھر آ گئی کہ سرداری اور مال کی محبت ان کے دلوں میں تھی فرمایا وسط ہو اور امداد مانگو تم ساتھ خبر اور نماز کے مار کا غالی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو صبر اور نماز سے مدد مانگو اس لیے یاد کروں کہ یہ بات درست نہیں اصل میں جاتا ہے لکھا ہے تمہارے پاس وسط اللہ اختیار اسلام ہے اسلام اختیار کرنے کے بعد جو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں سرداری کے چھن جانے کی وجہ سے مال کے نہ آنے اپنے آپ کو روکے سمجھے یہ بات گناہ سے اپنے آپ کو کیا کرے روکے اب کرو منا وسلا اور مدد مانگو تم ساتھ صبر اور نماز ان لا قبیر اور بے شک یہ خصلت صبر و سلاد والی البتہ بڑی بھاری ہے مگر اوپر ڈرنے والے تو سمجھ لو بات انہا کی ضمیر کا مرجع بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ سلاد کیا ہے وہ قریب کھڑی ہے نا نماز نماز مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع صبر اور صلاحت دونوں اب سوال ہوگا کہ مرجع دو اور راج ضمیر واحد تو جواب اس کا دیتے ہیں کہ بتاویل خصلت بتاویل خصلت سلاط و صبر سلاخ اور صبر والی خصلت جو ہے یہ بڑی مشکل ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرما بات سمجھ سنیے عبد شکور ترمزی علیہ علیہ حدایت اور حیران کے اندر جہاں اور اعتراضات کیے ہیں یہ بھی لمبا چوڑا اعتراض بنا دیا کہ دیکھو جمہور کے خلاف کیا کہ دونوں کو مرجا بنا دیا حالانکہ یہ توجین روایتن درایتن ہر لحاظ سے بہتر ہے درایتن اس لیے بہتر ہے کہ مرجع جب دونوں بن گئے صبر سلاد جانے بن گئی نا یہ بن اور روایت اس لیے کہ بہت سارے مفترین علامہ خفاجی ہے علامہ آلوسی ہے مدارک والا ہے خادن والا ہے ان سب نے یہی لکھا ہے کہ یہاں ضمیر جو ہے وہ خطرت کی تعویر کے اندر دونوں کی طرف جا رہا ہے وہ سمجھ رہے ہو علامہ ابو حجان اندلوسی شیخ دادا والا بڑے بڑے محققین علماء نے یہی بیان کیا ہے اور بے شک یہ خطرت البتہ بڑی بھاری ہے مگر اوپر ڈرنے والوں کے اللہ دین ہے وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کیا وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں یہ دن بے معنی یقین ہے وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار کو یہ حضرت بمنزل ترغیب کے ہے ترغیب ہے یہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو تو اس خدمت کا انعام ملے گا تو خدمت کا انعام ملے گا وہ ان ہوں ترہیب اور ڈراوا ہے اور یہ کہ بے شک وہ طرف اس اللہ پاک کے واپس جانے والے ہیں تو اس وقت حساب و کتاب ہوگا کیا ہوگا حساب و کتاب ہوگا إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين <coughs> کل میں نے عرض کیا تھا کہ پانچ انواع آئیں گے <coughs> بنی اسرائیل کے متعلق نو اول کے اندر بنی اسرائیل کے آبا و اجداد پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کیے تھے ان کا ذکر آئے گا اب وہ پانچ نو شروع ہونے والے ہیں لیکن انواع کو شروع کرنے سے پہلے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ترغیب و ترغیب کا سلسلہ ذکر فرمایا ہے ان کو ترغیب بھی پیش فرمائی ہے اور ڈرامہ بھی پیش کیا ہے تاکہ وہ لوگ ضد و اعنات چھوڑ کر اللہ تبارک مطالعہ کے کے پیغمبر کی تقسیم پر متی بن جائیں یا یا یا بنی بنی بنی اسرائیل اسرائیل اسرائیل اذکروا نعمتی کرائے یہی تھا پہلے کا ہے نا یادہ برائے لکھے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی یاد کرو تم نعمتی انعامات میرے نعمتی کے نیچے لکھا ہے مادی و روحانی لکھ لو کرو نعمتی کے نیچے مادی و روحانی مادی انعامات <coughs> من و سلوا کا نازل ہونا اور بادلوں کا سایہ کرنا وغیرہ روحانی انعامات کے نبوت عطا فرمائی پیدا فرمائے کتاب وغیرہ دی مادی روحانی انعامات وہ جو انعام کیے میں نے اوپر تمہارے انی فضل تو یہ ترغیب ہے انی کے ترغیب لکھا ہے یہ ترغیب ہے لکھ لو انی فضل تو اور کہ بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں اوپر جہان والوں کے سارے جہان پر میں نے تمہیں فضیلت کا فرمائی یہ لفظ حامیم میں گزر آیا ہے پیچھے حامیم کے اندر حامیم دخان میں تھا میرے خیال فضل سب عالمین وہاں میں نے سمجھایا تھا دو سو جی ہیں ایک یہ کہ عالمین سے مراد ہے عالمی ہیں کیا مراد ہے عالمی زمانے زمانے کے لوگ جو ہیں ان پر فضیلت عطا فرمائی اور دوسرا جواب میں نے عرض کیا تھا تو اس سے مراد فضیلت سے وہ مخصوص فضائل ہیں جو اللہ نے ان کو دیے تھے اور کسی کو نہیں دیے اور وہی من و سلوا ہونا بادلوں کا سایہ کرنا رہی تو یہ تعویل کی جائے اب وہ زمان ہے ان کی تعویل کی ضرورت نہیں رہتی وہ انی فضل تو اور جو کہ بے شک فضیلت دی تمہیں اوپر جہان والوں کے بتقو کے نیچے سے اخروی لکھا ہے اگر دنیا کے اندر بعض اوقات مجرم جو ہے وہ پیسے دے کر چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات مجرم سفارش کے ذریعے چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کا رشتے دار اور بیٹا ہوتا ہے کیا وہ بڑا آدمی دینی لحاظ سے ہوئے یا دنیاوی لحاظ سے کسی پیر کا بیٹا ہے مولوی کا بیٹا ہے تو پولیس لحاظ کر کے چھوڑ دیتی ہے یا کسی چودھری کا بیٹا ہے تو لحاظ کر کے چھوڑ دیتی ہے پولیس سمجھا نا جی؟ تو یہ کئی طریقے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا بتوں یوم اور ڈرو تم اس دن سے جو نہیں کفاظت کرے گا کوئی نفس کسی نفس سے کسی چیز کا کوئی نفس کسی چیز سے کسی نفس سے کسی چیز کی کفایت نہیں کرے گا نکلتا ہے طریقے نجات نمبر اول پہلا طریقہ ہے نجات کا یہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے اس لیے چھوڑ دیا گیا قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا بلا شفاق نمبر دوم طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے کہ سفارش کے ذریعے فرمایا آپ نہیں قبول کی جائے گی اس نفس سے کافیرا سے شفاعت ان سفارش منہا کا ہاتھ میر کا مرجع جو ہے وہ نفسن کی طرف ہے مرجع کیا ہے نفسن ہے سمجھا جی؟ اور نفس سے برا جہاں نفس کافرہ اور نہیں قبول کی جائے گی اس نفس کافرہ سے کوئی سفارش شفا آتم کے نیچے قہری لکھا قہری شفاعت کی نفی ہے فلا نمبر تین اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے کوئی فدیہ کوئی رشوت اور کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا بلا ہم فارون نمبر چار اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے اپنی قوم کی طرف سے نہیں مدد کیے جائیں گے لکھ لو لکھ لو قوم جو ہے نا بندے کی بعض اوقات غالب ہوتی ہے چھڑوا لیتی ہے قومی زور پر قوت پر بندے کو چھڑوا لیا جاتا ہے قوم بھی نہیں چھڑوا سکے گی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے اپنی قوم کی طرف سے جن فرون کے نیچے اپنی قوم کی طرف سے بس یہ اب ترغیب ترہیب ختم ہو گئی اللہ نے فرمایا اس جن سے ڈرو جس دن میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے عقائد صحیحہ اور اعمال حسنہ سے اب و عدم سے نو اول شروع ہو رہا ہے نو اول کے اندر موجودہ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد پر آٹھ انعام اللہ نے فرمائے تھے ان کا ذکر آئے کتنی آٹھ انعام اور دو نقمتوں کا ذکر آئے گا دو سزاؤں کا اللہ نے جو ان کو سزائیں دی انہوں نے انعامات کا قدر نہ کیا اور اس کے بدلے اللہ نے ان کو جو سزائیں دی ان دو سزاؤں کا بھی ذکر آئے گا آٹھ نعمتوں کا اور دو نعمتوں کا ذکر آئے گا اب ایک جین نا کے نیچے لکھا ہے نو اے ہے کرو مانا اور جب کہ نجات عطا فرمائی ہم نے تمہیں نج نا کم پر لکھا انعام اول انعام اول پہلا انعام ہے اور جب کہ نجات عطا فرمائی ہم نے تمہیں فراؤن سے حضرت نجین کم ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی اس کا مطلب ہے یعنی تمہارے باپ دادو کو نجات دی کیونکہ باپ دادو کو نجات دینا گویا کہ ان کی اولادوں کو نجات دینا ہے من آل فرعون آل فراؤن سے <coughs> نکاح جو قومی نشو و نما کا بدترین دشمن تھا قومی نشو و نما کا اکثر بات تو یہ ہے نا کہ قوم کو بڑھنے نہ دیا جائے سرے سے جب ان کے بیٹے دبے ہونے لگ گئے تو یہ قوم ختم ہو جائے گی ظاہر ہے ایک ایک وقت جو تمہارے قومی نشو و نما کا بدترین دشمن تھا میں نے اس سے بھی تمہیں نجات فرمائی حضرت